یا وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے سکے اگر اللہ اپنا رزق دینا بند کر دے بلکہ کافر اپنی سرکشی میں اور نفرت میں راسخ ہو چکے ہیں